اور خوشخبری دے انہیں جو آمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کنچی نہر رواں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کے کو دیا جائے گا سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ سورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے